ہوتے یہ سلسلہ چلتا رہا پچھلے زمانوں میں مختلف کتابیں آتی رہیں اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی قرآن پاک اللہ کی کتابوں میں ہر ہر بات پوری تفصیل کے ساتھ نہیں لکھی ہوتی تو ممکن بھی نہیں ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے اس کی زندگی کے حالات اور پھر اس کے مسائل اور ان کا حل اور ان کا علاج یہ سب اللہ کی کتاب میں ہو یہ تو ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نہایت جامع اصولی باتیں نازل فرماتے تھے جن میں ہر قسم کے حالات میں انسانوں کے تمام مسائل حل کرنے کی مکمل صلاحیت ہوتی تھی پھر حالات پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اصول و ضوابط کی تطبیق اور ان کو سمجھانا ان کی وضاحت کرنا ان پر عمل کرانا اور ضرورت ہو تو خود عمل کر کے دکھانا یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی جاتی تھی ہر زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہ و وسلام انبیاء کرام علیہ سلاد والسلام کو اللہ کی طرف سے نمونہ بنایا جاتا تھا اسی لیے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلاط والسلام کی تعلیمات کا جب تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی انسانوں کو کیا سکھاتے ہیں تو فرمایا وہ الم و الکتاب وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے کتاب کیا ہے قرآن جیسے اترا آپ نے پڑھ کر سنایا یاد کرایا اس کے الفاظ درست کرائے یہ ہے کتاب اور چونکہ حضرات صاحب کرام کی زبان عموماً عربی تھی اکا دکا صحابہ کرام باہر کے تھے باقی سب تو عرب تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی اس لیے قرآن پاک کا جو قریب ترین مفہوم ہوتا تھا عربیت کے اعتبار سے وہ تو صحابہ کرام کے سمجھ میں آ جاتا اب ان آیات کریمہ اور ان احکام کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے قرآن آیات میں کیا کیا تقاضے ہیں معاشرے میں ان کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے اس کو معاشرے میں کس طرح نافذ کرنا ہے اس کے مطابق ایک انسان کی زندگی کیسی بنتی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنے ارشادات کے ذریعے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھائی یہ ہے حکمت قرآن کی آیت ایک جگہ نازل ہوئی مختلف آیات ہیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئی اب جب کوئی واقعہ پیش آیا کوئی مسئلہ سامنے آیا تو اس میں کس آیت کریمہ سے روشنی حاصل کرنی ہے اور اس آیت کریمہ سے روشنی حاصل کر کے کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کبھی عملن کر کے دکھایا یہ سب حکمت ہے اس حکمت کو بھی اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور یہ بالکل فطری بات ہے اس لیے کہ اگر یہ حکمت محفوظ نہ رہے تو قرآن محفوظ نہیں جس طرح آپ سوچیں اللہ کی کتاب جس زبان میں اتری ہو اس زبان کا کوئی جاننے والا نہ رہ جائے کوئی سمجھنے والا نہ رہ جائے صرف الفاظ پڑھے جائیں تو کیا یہ کتاب کی حفاظت ہے کیا یہ کتاب کا محفوظ رہنا یہ تو کتاب کا محفوظ رہنا نہیں ہے نا کتاب کی حفاظت میں تو یہ بھی شامل ہے کہ کتاب کے الفاظ بھی محفوظ ہوں اس کے معانی بھی محفوظ ہوں جس زبان میں وہ کتاب اتری وہ زبان بھی محفوظ ہو اس زبان کو بولنے والے بھی محفوظ رہیں جس ماحول میں جس معاشرے میں وہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ ماحول اور وہ معاشرہ بھی قیامت تک محفوظ رہے اسی لیے ایک مرتبہ عربی زبان کے بہت بڑے استاذ اور بلا شبہ اپنے وقت کے امام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکتہ نے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عربوں مبارک ہو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انا نہ ذکر انا لہو لحافظون کہ ہم نے اس قرآن کو اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اس میں صرف الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے اس میں تمہاری زبان کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے تمہاری حفاظت کا بھی وعدہ ہے اس لیے کہ زبان تو اہل زبان کے ذریعے ہوتی ہے نا جس زبان کے بولنے والے لکھنے والے سمجھنے والے نہ ہوں وہ زبان زندہ زبان نہیں کہی جا سکتی آج عبرانی زبان کو اسرائیل میں زندہ کرنے کی کتنی انتھک کوششیں کی جا رہی ہمارے ملک میں ایک زبان ہے سنسکرت زبان اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن کہاں ہے وہ زبان چند اسکولوں کے اندر چند کالجوں کے اندر چند یونیورسٹیوں کے اندر اور وہ بھی پورے ماحول میں نہیں پوری دنیا میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے ایک خاندان ایسا نہیں ہے جس کے افراد اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس زبان کو بولتے ہوں تو زندہ زبان تو وہ ہوتی ہے جو بولی جائے اور زبان کے خاص طور سے جو محاورے ہوتے ہیں ان کا تعلق تو زندہ ماحول سے ہوتا ہے ان کا تعلق ڈکشنری سے نہیں ہوتا ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز بڑے اہتمام سے اردو زبان سیکھتے تھے ان کو باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی اس ملک میں ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو اردو میں محنت کرائی جاتی تھی اور بعض بعض تو اردو کے بڑے اچھے ادیب بنے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہندوستان میں دہلی وغیرہ کے بعض علماء سے جن انگریزوں نے اردو پڑھنی شروع کی وہ علماء ان کو اردو پڑھاتے پڑھاتے خود انگریزی کے ادیب بن گئے ساتھ میں ان سے انگریزی سیکھتے رہے اور کسی اسکول کسی کالج کسی یونیورسٹی میں نہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنی انگریزی زبان اتنی مضبوط کر لی اتنی مضبوط کر لی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کی لکھی ہوئی خود نوشت حیات جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی وہ لندن میں چھپی اور انگریزوں نے ان کو آنکھوں سے لگا کر کے پڑھا کہ کتنی شاندار زبان ہے تو زبان تو محنت کرنے سے آتی ہے لیکن محنت کرنے سے جو زبان آتی ہے وہ ڈکشنری والی ہوتی ہے ماحول والی زبان تو ماحول سے آتی ہے تو ایک انگریز جس نے اردو پر بہت محنت کی تھی اس کو بڑا ناز تھا اب مجھے پوری اردو آ گئی ہاں اب کوئی بڑا سے بڑا اردو کا ادیب میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے ایک اردو کے ادیب سے کہا کہ مجھے اردو زبان آپ لوگوں سے زیادہ اچھی آتی ہے تو انہوں نے کہا بس کرو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تمہیں آتی ہے تم نے بہت محنت کی ہے اور واقعی تم برطانیہ کے رہنے والے تم نے اتنی محنت کی ہماری زبان سیکھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اب تم یہ کہو کہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ اچھی آتی ہے تو اتنی بڑی بڑی بات ہے نہ کرو دوسرے کا نہیں آپ کا دل چاہے تو آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں جانے دو ابھی ایک لفظ پوچھ لوں گا تو بگلے جھانکنے لگو گے نہ پوچھو کہ اچھا اسی کا مطلب بتلا دو بگلے جھانکنے کا کیا مطلب اس نے یہ بغل اٹھائی ادھر جھانکا یہ بغل اٹھائی ادھر اب یہ مطلب ہے اردو والے جانتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیران ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے ادھر ادھر نکلنے کا راستہ تلاش کرو گے کہیں راستہ نہیں نظر آئے گا محاوروں کا تعلق ماحول سے ہوتا ہے محاورے کا تعلق پورے سماج سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے قرآن کی زبان کو اس کے ماحول میں آج تک زندہ رکھا ہے چنوں ممالک ہیں جن میں قرآن والی زبان بولی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے عوام کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی اردو زبان ہے لیکن اب کوئی کہے ہمارے بھی ونڈی میں تو اردو نہیں بولی جاتی اور محلوں میں جا کے دیکھے تو وہ عوامی زبان ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن انہی محلوں کے اندر انہی بستیوں کے اندر انہی گلیوں کے اندر اسی ماحول میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں جو پڑھنے والے ہیں جو ادبا ہیں جو شعرا ہے ان کی زبان کا اعتبار ہوتا ہے عوامی زبان تو ہر زمانے میں الگ ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں عوامی زبان کو اگر معیار بنا لیا جائے نا تو ایک لسٹ تیار کرنی پڑے گی کتنی اردو اور پھر اس میں نمبر دینا پڑے گا کون سی اردو بھیونڈی میں بھی محلوں کے حساب سے زبان کی تقسیم کرنی ہوگی یو پی میں شہروں اور ضلعوں کے حساب سے زبان کی تقسیم کرنی ہوگی اس سے زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا اور نہ کچھ لوگوں کو خوشی ہوگی کچھ لوگ ناراض ہوں گے اور میرا وقت ضائع ہوگا لیکن جو ادبا ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اسی ماحول کے اندر ہوتے ہیں نا اسی طرح آج بھی درجنوں عرب ممالک ہیں جہاں کی جہاں کے کالجوں میں جہاں کی یونیورسٹی میں جہاں کے علمی ماحول میں علمی فضاؤں کے اندر وہ زبان بولی جاتی ہے لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے جو زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی اور ہم جیسے اجمیوں کا تھا ان لوگوں کے ساتھ اسی زبان سے رابطہ ہوتا ہے وہ زبان نہ ہو تو رابطہ ختم ہو جائے وہی انٹرنیٹ کی زبان ہے وہی علمی دنیا کی زبان ہے لیکن پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں اتری تھی آج ان زبانوں کا دنیا میں کئی نام و نشان نہیں اگر ہے بھی تو اس کا ماحول نہیں ہے وہ محدود ہے علمی حلقے تک روزمرہ کی زندگی میں بولی جاتی ہو سمجھی جاتی ہو ایسا نہیں اس لیے وہ زبانیں مردہ ہو گئیں اور زبانوں کے مردہ ہو جانے کے نتیجے میں ان زبانوں کا لٹریچر مردہ ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو قرآن کی زبان کی حفاظت فرمائی زبان بولنے والوں کی حفاظت فرمائی جس ماحول میں وہ زبان بولی جائے اس ماحول کی حفاظت فرمائی اسی طرح جب اللہ تعالی نے قرآن پاک کی تعلیم دینے کی ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور امت کو تاکید فرما دی کہ اللہ کا کہنا ماننے کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے رسول اللہ کا کہنا ماننا اور کوئی دوسرا مطلب ہی نہیں ہے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے اور یوں دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا کہنا مانتا ہوں اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا میں یوتی رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی وہ فما ارسل کا علیہ حفیظہ اور جس نے رسول سے منہ موڑا آپ جانے دیجئے اس کو ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا یعنی اس کو برباد ہونے کا شوق ہے اس کو تباہ ہونے کا شوق ہے اس کو جہنم میں جانے کا شوق ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سنتا آپ کے بلانے پر لوٹ کر نہیں آتا تو ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں کریں گے جاتا ہے تو جانے دیجیے اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ صاف صاف اعلان ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اب کسی ایمان والے کے لیے دوسرا کوئی آپشن باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ مانے یا نہ مانے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اب تو صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا یہ بات بھی تو رسول ہی بتلائیں گے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تھوڑی آئیں گے بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی کی گفتگو تھوڑی ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کسی کے پاس کال تھوڑی آتی ہے کہ صاحب میرے پاس تو فون آ گیا میری تو ہاٹ لائن ہے میری تو ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا تھا یہ کون بتلائے اللہ کے رسول ہی بتلائیں گے نا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن آیات ہی کے زبان میں بتلاتے ہیں قرآن الفاظ سناتے ہیں اور کبھی اپنی زبان میں بتلاتے ہیں جس کو حکمت کہتے ہیں تو یہ جو حکمت کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اگر یہ محفوظ نہ رہتی تو قرآن محفوظ ہو سکتا تھا بالکل فطری سا سوال ہے عام عقل انسانی کے سامنے ایک سوال ہے اگر حضور کی باتیں محفوظ نہ ہوتی تو قرآن محفوظ ہو سکتا تھا اس لیے بالکل فطری بات ہے جس طرح قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرامین آپ کے اقوال اور آپ کی عملی تعلیمات یعنی آپ کے اعمال کہ آپ نے کون سا عمل کس طرح کیا اور حضرات صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو اپنے مشاہدات نقل کیے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی اس سب کو حدیث کہتے ہیں حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی یہ ایک حدیث ہے حضور نے کوئی کام کر کے دکھایا اور صحابہ نے نقل فرمایا یہ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو دیکھ کر منع نہیں فرمایا انکار نہیں فرمایا یہ بھی حدیث اس کو جب صحابہ نے نقل کیا یہ بھی حدیث ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تائید ہے پیغمبر غلط بات پر خاموش ہو سکتے ہی نہیں ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید و حمایت یا حضرات صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان فرمائی کوئی خصوصیت بیان فرمائی کوئی عادت مبارکہ بیان فرمائی یہ سب حدیث کی قسمیں اس کو بھی قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی حفاظت اور کی حفاظت کا ایک حصہ ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں محفوظ نہ رہیں تو قرآن پاک کی ان درجنوں آیات کریمہ پر عمل ممکن نہ رہے جن میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے پیغمبر کا کہنا مانو پیغمبر کی اطاعت کرو پیغمبر کے طریقے پر چلو علیہ السلاۃ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے معیار قرار دیا پیغمبر علیہ سلاد وسلام کی اطاعت اور فرما برداری کو کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو مجھ اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو یو اللہ کم اللہ ضلع تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو اگر پیغمبر کے اقوال محفوظ نہ ہوں پیغمبر کے اعمال محفوظ نہ ہوں پیغمبر کی تائیدات محفوظ نہ ہوں پیغمبر کے طریقے محفوظ نہ ہوں تو اس زمانے کے لوگ پیغمبر کے ان طریقوں پر عمل کیسے کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی بات کا حکم دیا جس پر عمل کرنا ناممکن ہے اور کیا اللہ کی طرف ایسی نا انصافی کو منسوب کیا جا سکتا ہے کیا اللہ کے تعلق سے کوئی ایسی بدگمانی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم دیں گے جس پر عمل کرنا ممکن نہیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اللہ نفسا الا وسعا اللہ طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے آپ بتلائیں اللہ نے اپنا حج اپنا گھر کاہے کے لیے بنوایا اللہ نے اپنا گھر اسی لیے بنوایا نا تاکہ لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اللہ چاہتے ہیں لوگ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو کر ہاں، مستانہ نعرہ لگاتے ہوئے لبئی اللہم لبیک لبئی لبئی کلا شریک ال لبیک لبئی اور ماشاء اللہ پورے سال یہ مستانہ نعرہ لگاتے ہوئے اللہ کے عاشق اللہ کے دیوانے احرام پہن کر کے گویا کفن بردوش ہو کر کے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یوں نہیں کہا تمہارے پاس کوئی وسائل ہو یا نہ ہو تمہارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو سواری ہو یا نہ ہو بس آؤ ہمارے گھر کا طواف کرو آؤ ہمارے گھر کا حج کرو سمندروں کو تیر کر کے آؤ جنگلوں کو پار کر کے آؤ پرندوں کی طرح اڑ کر کے آؤ حالانکہ کیا مچھلیاں سمندروں میں نہیں تیرتی تیرتی ہے نا تو اللہ نے اگر مچھلیاں تیر سکتی ہیں تو تم تو مچھلیوں سے افضل ہو تم کیوں نہیں تیر سکتے تم بھی آؤ بعض لوگ ایسی ہی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں نا بظاہر ان کی باتیں بڑی پرکشید ہوتی ہیں بڑی دل نشین لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ناقابل عمل ہوتی ہے اور خوب یاد رکھیں جو بات ناقابل عمل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہو سکتی جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا نا مچھلیاں تیر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں تیر سکتے اور پرندے اڑ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں اڑ سکتے پرندے تو اللہ اکبر اڑ اڑ کر کیسے سفر کرتے ہیں یورپ سے چلتے ہیں افریقہ آتے ہیں افریقہ سے چلتے ہیں ایشیا آتے ہیں ہمارے ہندوستان میں آتے ہیں اور مشرقی ملکوں میں جاتے ہیں انتظار ہوتا ہے مختلف موسموں میں کہ پرندے آئے پھر واپس جائیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا اللہ جنگلوں کو کیسے پار کریں تو اللہ کہتے اگر اللہ کہتے شیر بھی تو جنگلوں کو پار کرتے ہیں چیتے بھی تو جنگلوں کو پار کرتے ہیں بھیڑیے بھی تو جنگلوں میں رہتے ہیں ہرن بھی تو رہتے ہیں وہ بھی تو پار کرتے ہیں تو کیا تم ان سے بھی کمتر ہو گئے کیا تم ان سے بھی معمولی ہو گئے تم بھی ان کا مقابلہ کرو اور پار کرو اللہ نے نہیں کہا اللہ نے فرمایا ولی اللہ سے منیستتا سبیلا اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے اس پر جس میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو گھر کا خرچ ہو گھر والوں کا خرچ ہو راستہ پر امن ہو اس زمانے میں پاسپورٹ مل سکتا ہو ویزا مل سکتا ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو راستے کا پورا خرچ ہو تو تم پر حج فرض اور وہ بھی اللہ نے ایک ہی بار فرض کیا زندگی میں ایک بار فرض ہے بار بار آؤ اللہ کو پسند ہے قسمت والے ہیں جو بار بار آتے ہیں فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ کسی پر بوجھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل ممکن ہو اگر نبی علیہ سلاد وسلام کی باتیں دیکھیں علمی طور پر حضور کی احادیث کتنی محفوظ ہیں یہ تو علمی طور پر سو فیصد ثابت شدہ بات ہے لیکن یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور شاید یہ مجمع اس کا متحمل بھی نہ ہو وقت میں بھی گنجائش نہیں اور شاید ذہنی سطح سے بھی بہت اونچی ہو جائے بات لیکن عقل عام کے سامنے ایک سوال ہے آدمی سوچے اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کے اعمال آپ کی خاموشیاں آپ کی باتیں آپ کے طریقے آپ کی سنتیں آپ کے آپ کی صفات آپ کی خصوصیات یہ سب اگر قیامت تک ممکن نہ ہو تو پیغمبر کی اطاعت ممکن ہے اور اللہ فرما رہے پیغمبر کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے جس نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو کیا اللہ ناممکن کا حکم دیں گے یہ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوگی یہ تو قرآن پاک کا انکار ہو گیا اس لیے خوب یاد رکھیں بعض وقت چھوٹی بات بہت خطرناک ہوتی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں یا نہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ قرآن پاک کا انکار ہو جاتا ہے یہ پورے دین کا انکار ہو جاتا ہے یہ اللہ کی سچائی کا انکار ہو جاتا ہے یہ اللہ کی حکمت کا انکار ہو جاتا ہے یہ اللہ کے انصاف کا اعلان ہو انکار ہو جاتا ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتے وما رب کا اللہ تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی آئیے آخر میں ایک دو عملی باتیں بھی کر لیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی مکمل اطاعت اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف آپ کے جن وارثین کو ملے ہیں ان کی اطاعت کے بغیر ان سے دین کو سمجھے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ سلسلہ اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کیا اور فرمایا وم رسول ہدایت کے کھل جانے کے بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو پیغمبر سے اختلاف کرتا ہے ہر زمانے میں ہوتے ہیں پیغمبر سے اختلاف کرنے والے وہ کس طرح کرتے ہیں اصل قرآن کی آئے تھے اس کا تو یہ مطلب ہے مولویوں نے زبردستی اپنی طرف سے کر لیا مولویوں نے نہیں کر لیا یہ مولوی پیغمبر کی بات بتلا رہے ہیں اختلاف کرنے والے پیغمبر سے اختلاف کر رہے ہیں شاہ رسول ہوتا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو پیغمبر سے اختلاف کرتا ہے وایت غیر اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ نکالتا ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں نا فتوی فتوی کے عنوان سے باقاعدہ ایک پروگرام آ رہا ہے ایسا اس میں ہر بات ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر محدثین مفسرین مشتحدین ام فقہ کے راستے سے ہٹ کر اور یہ تو اب ایک نیا عنوان آیا اس کی کوششیں تو پچھلی دو صدیوں سے ہو رہی ہیں ہٹ کر راستہ بنانے کی غیر سبیل المؤمنین جو پیغمبر سے اختلاف کرتا ہے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرتا ہے ما طلّہ ہم اسے اسی کے راستے پر چھوڑ دیتے وہ نسلی جہنم اور اسی راستے سے اسے جہنم میں پہنچا دیتے وساط مسیرہ جہنم بہت برا ٹھکانا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے